الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى حج کے چند معلوم مہینے ہیں جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا وہ اسنائے حج جمع اور اس کے متعلقات گناہ اور جنگ و جدال سے اجتناب کرے اور تم جو نیکی بھی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور زاد راہ یعنی سفر کا خرچ لے لیا کرو بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو حج کے مہینے معلوم ہیں اس لیے کہ حج ملت ابراہیمی میں اور ابراہیم کی ضروریت میں ہمیشہ سے رہا اور وہ ماہ شوال و ذلقادہ اور ذلحجہ کے دس دن ہیں حج کا احرام انہی دنوں میں باندھنا صحیح ہے اور جو کوئی ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اس پر احرام کی تعظیم واجب ہے اور اس تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ محرم جمع اور اس کے مقدمات تمام قسم کے گناہ اور جنگ و جدال سے پرہیز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور جمع اور دیگر گناہوں سے بچا رہا وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو گیا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا متفق علیہ اور چونکہ ترک معاشی کے ساتھ عوامر کا بجا لانا بھی ضروری ہے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور زاد راہ یعنی سفر کا خرچ لے لیا کرو بے شک سب سے اچھا زاد راہ سوال سے بچنا ہے اہل یمن جب حج کے لیے آتے تو اپنے ساتھ زاد راہ نہ لاتے اور کہتے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا ہوا ہے اور جب مکہ پہنچتے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم لوگ جب حج کے لیے نکلو تو اپنا زاد راہ لے کر چلو تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عقل و خرد والو میرے اقاب و عذاب سے ڈرو اور میرے عوامر و نواحی کی مخالفت نہ کرو